جب ایک دور دراز کے بہتے تھے جھرنے اور ایک ہارے نے اس کے کنارے اپنا پتھر کا گھر تعمیر کیا تھا وہ شادی شدہ تھا اور اس کے ساتھ بیٹے اور ایک بیٹی تھی الوداع میری جان الوداع بچوں اسے کام کے سلسلے میں کافی سفر کرنا پڑتا تھا اور اس کی بیوی کو بہت دشواری کا سامنا کرنا پڑتا تھا بچوں کی پرورش میں یا اللہ بہت ہی دکھ دیتے ہو تم اصل میں بیٹی اسے کوئی تکلیف نہیں دیتی تھی کیونکہ وہ رحم دل خوبصورت اور مددگار تھی پر وہ لڑکے ہی اس کے سب مسلوں کے سبب تھے کیونکہ وہ بہت بدتمیز تھے نافرمان اور جھگڑالو بھی وہ اپنی ماں کی کوئی عزت نہیں کرتے تھے اور وہ ان کے بارے میں فکر مند رہتی تھی اپنے بستروں پر جب شوہر اپنے کام سے واپس آتا ایک ہفتے کڑی محنت کرنے کے بعد تھکا مانگا تو وہ بیچاری بیوی اسے اپنے بیٹوں کی شرارتیں بتانے کا جگرا نہیں رکھ سکتی تھی کیوں کہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ اور زیادہ فکر میں پڑ جائے بیچارے کتنے تھک گئے ہیں ان چھوٹی چھوٹی باتوں سے مجھے ان کو پریشان نہیں کرنا چاہیے تو عورت نے اپنا دکھ اپنے دل میں ہی دبائے رکھا یہ جانتے ہوئے جب ان کا باپ انہیں سزا دینے کے لیے جس سے حالات اور بھی بدتر ہو جاتے تھے بہت ہی کرو بے وقوف لڑکی ان کی وہ بہن اور زیادہ دکھ اٹھاتی کیونکہ وہ اپنے بھائیوں سے محبت کرتی تھی چاہے وہ برے بھی تھے پر خاص کر وہ اپنی ماں سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی کیونکہ وہ سب سے چھوٹی تھی اس لیے ان بھائیوں میں سے کوئی بھی اس کی ڈانٹ پر کان نہ دھرتا ایک دن وہ سات لڑکے بہت بڑی مصیبت میں پڑ گئے جنگل میں ایک بہت خطرناک گھاس اگتی تھی جو جانوروں کا پیٹ پھول جانے کا سبب بنتی لکڑہارے ہمیشہ اپنے لڑکوں کو یہ تاکید دی تھی کہ ان کی بکریاں کبھی وہ گھاس نہ کھانے پائیں ان ظالم لڑکوں نے اس گھاس کا ایک بورا بھرا اور اسے جانوروں کے چارے کے ساتھ ملا دیا میں یہ دیکھنے کے لیے بےداب ہو رہا ہوں کہ ہماری بکریاں کیسے بھول جاتی ہیں اور وہ بچائے میں میانے کے جائیں گی <laughs>

دیکھو یہ جانور کتنے اہم کانا لگ رہے ہیں وہ لڑکے بہت بے حسی سے ہنسے اور انہوں نے یہ نہیں جانا کہ انہوں نے کیا برا کام کیا ہے جب تک کہ وہ عورت اپنی نا امیدی کے چلتے رو پڑی کاش کہ تم ہوتے بجائے میرے بیٹے ہونے کے جب اس نے یہ لفظ بولے ایک دلسمی بادل نے سورج کو ڈھانپ لیا اچانک بہت ہی ٹھنڈ ہو گئی اور وہ لڑکے سات کاؤں میں تبدیل ہو گئے جو اڑ گئے کاؤں کاؤں کرتے نہیں اللہ یہ میں نے کیا کیا وہ عورت اتنا سہم گئی اور اسے اتنا افسوس ہوا کہ وہ بے ہوش ہو گئی او اما اب ہم کیا کریں ایک دن کے بعد جب ان کا باپ کام سے واپس آیا اسے حقیقت کا پتہ چلا اور وہ بہت پریشان ہو گیا پھر بھی اس نے اپنی بیوی کو تسلی دینے کی کوشش کی میری جان یہ تمہاری غلطی نہیں ہے ہمارے بیٹے خود بدماش تھے اور تمہارا آپا کھو دینا جائز ہی تھا پر گھر بھر میں اداسی اور غمگینی چھائی ہوئی تھی بہت عرصہ بیت گیا اور وہ چھوٹی بچی بڑی ہو گئی اسے ابھی بھی اپنے بھائی یاد آتے تھے اور وہ بہت ہی کم مسکراتی تھی ایک دن اس نے اپنی ماں سے جا کر انہیں ڈھونڈنے کی اجازت مانگی بالکل نہیں بیٹی میں تمہیں بھی نہیں کھونا چاہتی مجھے لگ رہا ہے کہ میں انہیں ڈھونڈ لوں گی مجھے لگ رہا ہے کہ مجھے جانا چاہیے اور یہ بھی کہ وہ میرا انتظار کر رہے ہیں مجھے دعا سے رخصت کرو مہربانی کر کے ٹھیک ہے میری جان ماں اپنی بیٹی کی گزارش ٹال نہ سکی اور وہ چھوٹی بچی ضرورت کا بنڈل ساتھ لے کر رخصت ہوئی وہ جنگل میں دو دن تک چلتی رہی پہاڑوں پر چڑھتی ہوئی او بھائی تم لوگ کہاں ہو اس کا راشن آہستہ آہستہ ختم ہو رہا تھا اس کے پاس اب کھانا نہیں بچا تھا اس کے کپڑے پھٹ گئے تھے اور وہ ٹھٹھری ہوئی اور تھکی ہوئی تھی تیسرے دن سورج نکلنے پر اس نے دھندل کے میں ایک عجیب سی جھوپڑی دیکھی اس گھر میں کون رہتا ہوگا اس گھر میں ایک کشش تھی جس نے اسے اپنی اور کھینچا حالانکہ وہ دیکھنے میں بہت ہی غمگین اور اداسی کے ماحول سے گھرا ہوا تھا جب وہ اس گھر کے اندر گئی اسے وہاں ایک چھوٹی سی میز ملی جس پر سات کٹورے رکھے تھے اور اس کا دل زوروں سے دھڑکنے لگا شاید اسے وہ مل گیا تھا جس کی اسے تلاش تھی میرے تو نہیں وہ آگے بڑھی اور برتن آگ پر تھوڑا سا وہ کھانا کٹورے میں ڈالا اور اسے بیتابی سے کھا گئی پھر وہ اوپر گئی اور اس نے ایک سونے کا کمرہ دیکھا جس میں سات چھوٹے چھوٹے بستر تھے ہر ایک پر الگ رنگ کا کمبل تھا یہ کمبل تو ان کے من پسند رنگوں کے ہے اپنی اس چھوٹی بچی نے یہ جان لیا کہ آخر اس کے بھائی مل گئے تھے سفر اور بستر پر لیٹ گئی اور گہری نیند میں کھو گئی مجھے ضرور یہاں پر انتظار کرنا چاہیے بعد میں باہر کے درفاظے کو دھکیل کر کھول دیا اور میچ کے گرد بیٹھ گئے ہمارا تھوڑا سا شوربا پی لیا ہے کوئی بھی ہماری تلاش کرنے گا جب انہوں نے کھانا ختم کیا کونے کی ٹوپی پہنی اور وہ اوپر گئے اور انہوں نے اس چھوٹی بچی کو اپنے بستر میں پایا اور یہ ایک کوے نے بہت ہی نازک طریقے سے اپنی چونچ سے اس کی چوٹی کو چھوتے ہوئے کہا صحیح کہا یہی ہے ہماری ہماری ہماری ہماری بہن بہن بہن بہن اسی پل اس چھوٹی سی بچی نے اپنی آنکھیں کھولی اور جب اس نے اپنے آپ کو بدسورت پکشیوں سے گھرا پایا وہ ڈر گئی پر ان میں سے ایک بدسورت پکشی کی چونچ سے رحم کی آواز نکلی کیا تم ہماری بہن ہو کیا کیا کیا تم تم تم ہماری ہماری ہماری بہن بہن بہن ہو ہو ہو وہ چھوٹی بچی اٹھی اور اپنی باہیں پھیلا دی میرے بھائی اوہ میں نے تمہیں ڈھونڈ لیا میں نے تمہیں ڈھونڈ لیا آخر ہم سب اکٹھے ہو گئے سات نے اس کی طرف اداسی سے دیکھا کیا ہم تمہیں کھلونے نہیں لگتے اس لڑکی نے ہر ایک پکشی کو جفی ڈالی میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں اور چاہے تم کئی تبدیل ہو گئے ہو پھر بھی تم میرے بھائی ہو جب انہوں نے یہ سنا وہ کئے جذباتی ہو گئے اور رونے لگے مہربانی کر کے رو بات ہمیں گھر کی یاد آتی ہے خاندان کی تم میرے ساتھ گھر واپس کیوں نہیں چلتے ہمیں بہت اچھا لگے گا گھر واپس جانا ہمیں بہت اچھا لگے گا گھر واپس جانا ہمیں بہت اچھا لگے گا گھر واپس جانا اور ہم اپنے برے کاموں کے لیے شرمندہ ہے ہم اپنے ماں باپ کو اپنا یہ روپ کیسے دکھا سکتے ہیں پھر بھی کسی بھی شکل میں ماں تمہیں قبول کرے گی مجھے اس کا یقین ہے وہ تمہارے بارے میں سوچ کر روتی رہتی ہے اس کے باوجود جو ہم نے کیا ہاں ماں ایسی ہی ہوتی ہے اس نے ابھی بھی خود کو معاف نہیں کیا اس بدوا کے لیے واپس آ جاؤ اور وہ بہت زیادہ خوش ہوگی تم سب کو دیکھ کر اس چھوٹی بچی نے اصرار کیا اور اپنے بھائیوں کو اپنے ساتھ گھر جانے کے لیے راضی کر لیا ٹھیک ہے پھر ہم سب گھر ضرور جائیں گے ہاں، چلو گھر چلے اور وہ پہاڑ سے نیچے اترنے لگے پہاڑ پر چڑھنے اترنے کی کوئی ضرورت نہیں ہماری بہن ہم وہاں اڑ کر جائیں گے تمہیں اٹھا کر اور جیسے ہی وہ جانے کو ہوئے سب سے چھوٹے بھائی نے کہا ایک منٹ رکو چلو ابا کے لیے وہ چمکتے ہوئے پتھر لے جاتے ہیں جو ہمیں تحفے کے طور پر ملے تھے وہ اندر گیا اور خوبصورت پتھروں بھرا ایک تھیلا لے کر آیا واہ یہ سچ مچ بہت خوبصورت ہے کیا تمہیں یہ پسند آئے بہت زیادہ یہ قیمتی ہو سکتے ہیں جب ہم کوئی چمکتی شہ دیکھتے ہیں تو ہم خود کو روک نہیں پاتے اور اسے اٹھا لیتے ہیں اور دیکھو یہ باقیوں سے زیادہ چمکتا ہے ہو سکتا ہے یہ ہیرا ہو ہاں شاید یہ بہت خوبصورت ہے بھائی آخر وہ وہاں سے نکلے اوپر سے دنیا بہت ہی الگ لگتی تھی پہلے تو وہ چھوٹی بچی ڈر رہی تھی میں اسے مضبوطی سے تھامے رکھا اور وہ حفاظت سے اڑے پھر انہوں نے اس وادی کو دیکھا جھرنوں کو اور اس چھوٹے گھر کو جہاں وہ پیدا ہوئے تھے سہن اجاڑ پڑا تھا اور جب وہ اترے تو چھوٹی بچی نے کہا اور میں جا کر باورچی خانے میں گئی اور اس نے اس بے چاری عورت کو روتے ہوئے دیکھا اس نے اسے گلے لگایا چوما اور کہا ماں میں واپس آ گئی اور میں تمہارے لیے ایک حیرت انگیز چیز لائی ہوں او میری پیاری بیٹی آخر تم یہاں آ گئی میں نے سوچا تھا کہ میں نے تمہیں ہمیشہ کے لیے کھو دیا بیچاری عورت اتنی خوش اور جذباتی ہو گئی کہ اسے پتا ہی نہیں چلا کہ وہ ہنسے یا روئے اس اس بچی نے کے آنسو پوچھے اور ماں کو وہ سہن میں لے آئی سہن میں میں اسے ملے میرے بیچارے بیٹے نے تمہیں اتنا یاد کیا مجھے بہت افسوس ہے کہ میں نے تمہیں وہ بد دعا دی ایک ماں کو اپنے بچوں کے خلاف کبھی ایسی باتیں نہیں کہنی چاہیے نہیں اماں ہم اسی کے قابل تھے ہم اس سب کے لیے شرمندہ ہے جو ہم نے کیا ہم بہت زیادہ شرمندہ ہیں اپنی برائی کے لیے اوہ میرا خاندان پھر سے اکٹھا ہو گیا وہ سب ماجھی کے بارے میں سوچ کر رو رہے تھے جب اچانک ایک اور ہوا وہ سات بھائی پھر سے لڑکے بن گئے کیا میرے اللہ بھائی تم اپنے پرانے روپ میں واپس آ گئے باپ جس نے ان کی آوازیں سنی وہ دوڑ کر باہر آیا شکر ہے خدا کا میں اپنے بچوں کو پھر سے دیکھ سکتا ہوں ابا ابا ابا ابا ہم ہم ہم بہت بہت شرمندہ شرمندہ شرمندہ ہیں ہیں ہیں ہمیں معاف کر دیجئے وہ رویا جب اس نے اپنے بیٹوں اور بیٹی کو گلے لگایا سالوں گزرتے گئے اور وہ لڑکے زیادہ ذمہ دار ہوتے گئے وہ پتھر جو کوے اپنی ماں کے لیے لائے تھے آخر وہ بیش قیمتی بن گئے اور اس خزانے کی بدولت وہ پریوار بہترین زندگی جینے لگا